حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں کو برا بھلا مت کہو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی اگر اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو ان کے ایک مد بلکہ آدھے مد تک نہیں پہنچ سکتا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 161